مقدمة التحقيق جدید ایڈیشن قارین کرام نماز دین کا انتہائی اہم رکن ہے اس کی فرضیت قرآن مجید اور متواتر احادیث سے ثابت ہے تمام مسلمانوں کا نماز کے فرض عائن ہونے پر اجماع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں صحیح البخاری کتاب ازکا باب وجوب اززکا حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں حکم دیا صلو کما تمونی اصلی تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو صحیح بخاری کتاب الاذان باب الاذان للمسافرین حدیث نمبر 631 نماز کی اسی اہمیت کے پیش نظر بہت سے ائمہ مسلمین نے نماز کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں مثلا ابو نعیم فضل بن دکین رحمہ اللہ متوفع دو سو اٹھارہ ہجری کی کتاب و وغیرہ علاوہ ازی عصر حاضر میں بھی اردو اور علاقائی زبانوں میں متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں لیکن ان میں سے اکثر کتابیں اکاذیب موضوع احادیث ضعیف اور مردود روایات اور تضادات اور علمی مغالطوں پر مشتمل ہے الصلاة السنیہ تصنیف محمد امان اللہ ابو بکر محمد کریم اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تصنیف مفتی جمیل احمد نظیری دا پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مون تصنیف ابو یوسف محمد ولی درویش نماز مدلل تصنیف فیض احمد ککروی ملتانی نماز پیغمبر تصنیف محمد الیاس فیصل نماز مسنون کلاں تصنیف صوفی عبد الحمید سواتی نبوی نماز مدلل پہلا حصہ سندھی تصنیف علی محمد حقانی گو یہ مختصر مقدمہ تفصیلی بحث کا متحمل نہیں ہے تاہم بطور نمونہ مذکورہ بالا نقائص کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں الدلائل السنیہ میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تزد حلما عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھا کرو اس سے حلم بڑھے گا رواہ ابو داود والبیحقی والبزار والطبرانی صفحہ نمبر چونسٹھ پینسٹھ ابو داود بیحقی بزار طبرانی الدلائل السنیہ اردو نسخہ صفحہ نمبر پینتالیس حالانکہ اس روایت کا سنن ابو داود میں کوئی وجود نہیں ہے بلکہ سیاح ستہ کی کسی کتاب میں بھی یہ روایت نہیں ہے غیر سیاح ستہ میں بھی یہ سخت ضعیف سندوں سے مروی ہے اسی طرح صاحب کتاب نے ایک اور موضوع روایت کو ترمزی اور ابو داود کی طرف منصوب کر کے اس کی تحسین امام ترمزی سے اور تصحیح امام ابن حزم سے نقل کی ہے دیکھیے الدلائل السنیہ عربی صفحہ نمبر 131 132 اردو صفحہ نمبر 74 حالانکہ یہ روایت بھی جامع ترمزی اور سنن ابو داود میں موجود نہیں ہے اور اسے امام ترمزی نے حسن کہا ہے نہ ابن حضم نے صحیح البتہ یہ روایت امام ابن جوزی کی کتاب الموضوعات یعنی جھوٹی حدیثوں کا مجموعہ اس میں ضرور پائی جاتی ہے دیکھیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں یعنی رات کو گیارہ رکعات پڑھتے تھے پہلے چار پڑھتے پھر چار پڑھتے پھر تین پڑھتے اللہ آخری صحیح البخاری کتاب و سلاد تراویح باب فضل من قام رمضان حدیث نمبر دو ہزار تیرہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے مفتی جمیل احمد نظیری صاحب فرماتے ہیں اس حدیث میں ایک سلام سے چار چار رکعتیں پڑھنے کا ذکر ہے جبکہ تراویح ایک سلام سے دو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز صفحہ نمبر دو سو چھیانوے حالانکہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ایک سلام سے کہ الفاظ قطع نہیں ہیں بلکہ صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت درج الفاظ کے ساتھ مروی ہے بین کل رکعتین و یوتر بواحدہ آپ ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرتے اور ایک وطر پڑھتے تھے صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر سات سو چھتیس شرح معانی الاثار جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو انتیس ایک نسخے کے مطابق صفحہ نمبر ایک سو اکاون ایک اور نسخہ کے مطابق صفحہ نمبر دو سو انیس اور نصب الرایا جلد نمبر دو صفحہ نمبر بارہ میں عبداللہ بن عمر زید بن ثابت اور جابر رضی اللہ عنہم سے ایک حدیث مروی ہے جبکہ جناب فیض احمد ککروی صاحب اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں نماز مدلل صفحہ نمبر اکانوے موضوع احادیث یعنی من گھڑت روایتیں جامع ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں فائد بن عبد الرحمن ابو عن عبداللہ ابن ابی اوفا کی سند سے صلاة الحاجہ والی روایت مروی ہے سنن ترمزی کتاب الوطر باب ماجہ فی صلاة الحاجہ حدیث نمبر چار سو اناسی سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاوات باب ماجہ فی صلاة الحاجہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چوراسی اسے ابو القاسم رفیق دلاوری نے عماد الدین صفحہ نمبر چار سو انتالیس چار سو چالیس بحوالہ جامع ترمزی وقال حدیث غریب میں نقل کیا ہے حالانکہ فائد مذکور کے بارے میں امام ابو حاتم راضی متوفع دو سو ستتر ہجری فرماتے ہیں وہ أَوْفَ باقیل اور اس کی سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث باطل ہیں تہذیب التہذیب جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو انتیس دو سو تیس کتاب الجرح جلد نمبر سات صفحہ نمبر چوراسی حاکم نیشا پوری فرماتے ہیں یروی عن ابن ابی اوفا احادیث وہ سیدنا ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے موضوع روایات بیان کرتا تھا المدخل خل صفحہ نمبر ایک سو چوراسی تہذیب و تہذیب جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو تیس محمد زکریہ صاحب کے تبلیغی نصاب میں بھی فائدہ مذکور کو متروک لکھا گیا ہے تبلیغی نصاب صفحہ نمبر پانچ سو ننانوے فضائل ذکر صفحہ نمبر ایک سو اکیس نمبر پینتیس محدث ابن جوزی نے فائد کی یہ روایت اپنی کتاب الموضوعات جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چالیس میں ذکر کی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منصوب ایک موضوع روایت کا تذکرہ صفحہ نمبر دس پر گزر چکا ہے متعدد مصنفین نے یہ روایت بطور استدلال ذکر کی ہے مثلا ابو یوسف درویش نے دا پیغمبر خدا مونح پشتو صفحہ نمبر دو سو ترانوے میں فیض احمد ککروی نے نماز مدلل صفحہ نمبر ایک سو اکتیس میں اور صوفی عبد الحمید سواتی نے نماز مسنون کلاں نمبر تین سو تینتالیس میں درویش صاحب نے اس روایت کے مرکزی راوی محمد بن جابر کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے اور خود اپنی اسی کتاب میں صفحہ نمبر باون پر لکھا ہے اس حدیث میں مرکزی راوی محمد بن جابر ہے اور اسے یہ سب ضعیف کہتے ہیں Masood Ahmed B S C نے اپنی کتاب صلاۃ المسلمین کے بارے میں یہ بلند و بالا دعویٰ کر رکھا ہے کہ اس کتاب میں کوئی ضعیف حدیث نہیں لی گئی حالانکہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 305 تا صفحہ نمبر 307 پر مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116 سے معمر عمر عن الحسن کی سند سے ایک اثر نقل کر کے لکھا ہے سنا صحیح یعنی اس کی سند صحیح ہے عمر سے مراد ابن عبید ہے مصنف عبد الرزاق جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر تراسی حدیث نمبر انیس ہزار نو سو پچاسی تہذیب الکمال وغیرہ میں یہ صراحت ہے کہ امام حسن بصری کا شاگرد عمر بن عبید معتزلی تھا اس شخص کے بارے میں امام ایوب سختیانی وغیرہ نے کہا یکذب یعنی جھوٹ بولتا ہے امام حمید الطویل نے لکھا کانا علی الحسن وہ حسن بصری پر جھوٹ بولتا تھا بلکہ امام یحییٰ بن معین نے گواہی دی کانا بن عبید رجل سوء من الدہریہ عمر بن عبید گندہ آدمی تھا اور دہریوں میں سے تھا تہذیب الکمال جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو چھہتر ایسے دہریہ کذاب کی روایت کو سند صحیح کہنا بہت بڑی جرأت اور حوصلے کی بات ہے انا الیہ راجعون مستدرک حاکم جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو باسٹھ پانچ سو تریسٹھ میں صحیح مسلم کے ایک راوی اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی السدی کی ایک روایت ہے جسے امام حاکم اور حافظ زہبی دونوں صحیح مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیتے ہیں مستدرک کی اسی جلد میں صفحہ نمبر دو سو اٹھاون تا دو سو ساٹھ پر اسدی کے ساتھ اسماعیل بن عبد الرحمن یعنی اس کے نام کی سراحت ہے مسعود صاحب اس سند کے بارے میں لکھتے ہیں سند میں اسدی قذاب کذاب ہے تاریخ اسلام والمسلمین متول جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پچانوے حاشیہ نمبر آٹھ تبائے دو حالانکہ اسماعیل بن عبد الرحمن اسدی صحیح مسلم کا راوی ہے اور حسن الحدیث ہے الکاشف لزہبی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اناسی اس پر امام ابو حاتم وغیرہ کی معمولی جرا مردود ہے اسے کسی محدث نے قذاب نہیں کہا البتہ جوز جانی یعنی ناسبی نے محمد بن مروان السدی کو قذاب شتام لکھا ہے جو غلطی سے اسماعیل مذکور کی طرف منسوب ہو گیا ہے ابن عدی یعنی جو مختلف راویوں کی بابت جوز جانی کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں انہوں نے اسماعیل مذکور کے ترجمہ میں جوز جانی کا یہ قول ذکر نہیں کیا یہ ہے مسعود صاحب کا مبلغ علم کے وہ موضوع کو صحیح اور صحیح کو موضوع گردانتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی میں عام مسلمانوں کی تکفیر پر بھی کمر بستہ رہے ضعیف روایات ان کتب میں بے شمار ایسی روایات موجود ہیں جن کے ضعیف و مردود ہونے پر اتفاق ہے مثلا یزید بن ابی زیاد کی ترک رفع الیدین والی روایت سنیے نبوی نماز سندھی صفحہ نمبر تین سو پیغمبر خدا مونح صفحہ نمبر دو سو چورانوے اور نماز مدلل صفحہ نمبر ایک سو تیس ایک سو اکتیس وغیرہ اس کے علاوہ درج ذیل کتابوں میں بھی ضعیف روایات موجود ہیں صفت الصلاۃ النبی صفحہ نمبر ایک سو پینتیس دیکھیے القول المقبول فی تخریج صلاۃ الرسول صفحہ نمبر چار سو چالیس حدیث نمبر تین سو بیاسی سلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم از خالد صفحہ نمبر اور صلاة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سو چودہ سنیے القول نمبر تین سو دس وغیرہ تناقضات علی محمد حقانی دیوبندی اپنی ایک پسندیدہ روایت کے بارے میں لکھتے ہیں یزید بن ابی زیاد کوفی پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے مگر وہ سیقہ ہے نبوی نماز مدلل صفحہ نمبر تین سو پچپن اور جب یہی یزید بن ابی زیاد مخالفین کی حدیث الجوری بین میں آ جاتا ہے تو حقانی صاحب فرماتے ہیں زیلعی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد ہے اور وہ ضعیف ہے نبوی نواز صفحہ نمبر ایک سو پینسٹھ کیا انصاف اسی کا نام ہے محدث شام شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے ایک عجیب صاحب ہوا ہے انہوں نے صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر اسی میں ایک ضعیف اور غیر سریح روایت کی بنیاد پر جہری نمازوں میں قرات فاتحہ کو منسوخ قرار دیا ہے حالانکہ ان کی مستدل روایت کے راوی سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے جہری اور سری دونوں نمازوں میں مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے سنیے صحیح مسلم کتاب الصلاة باب وجوب الفاتحہ فی کل رکعہ حدیث نمبر تین سو پچانوے صحیح ابی عوانہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بیاسی صحیح مختصر یہ کہ نماز کے موضوع پر اردو اور دیگر زبانوں کی اکثر کتب پر اندھا دھند اعتماد صحیح نہیں ہے بلکہ ایسی متعدد کتابوں نے عوام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر رکھا ہے ڈاکٹر شفیق الرحمن صاحب نے عوام و خاص کے لیے عام فہم اردو میں نماز نبوی کے نام سے کتاب مرتب کی ہے جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ضعیف حدیث شامل نہ ہونے پائے راقم نے بھی تحقیق و تخریج کے دوران میں اس بات کی بھرپور سعی کی ہے کہ اس میں صرف مقبول احادیث کو لایا جائے اب ماشاء جدید ایڈیشن میں تحقیق و تخریج کی نظر ثانی کی گئی ہے لہٰذا وسوخ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے لیکن چونکہ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے لہٰذا اہل علم سے درخواست ہے کہ اگر کسی حدیث کی علت پر مطلع ہوں تو راقم کو آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تلافی کی جا سکے یہ انتہائی مسرت کی بات ہے کہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے معروف عالمی ادارے دارالسلام کو اسے جدید ترین اور اعلیٰ ترین انداز میں شائع کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جناب مولانا عبد المالک مجاہد ڈائریکٹر دارالسلام حافظ عبدالعظیم اسد حافظہ اللہ اور دیگر وابستگان دارالسلام کی گراں قدر مساعی قبول فرمائے اور اسے میرے لیے بھی توشہ آخرت بنائے آمین ابو طاہر حافظ زبیر علی زئی محمدی اگست دو ہزار آٹھ کتاب حاضہ کے حواشی میں آئین واؤ سے مراد دارالسلام لاہور کے سینئر ریسرچ سکالرز مولانا مفتی عبدالولی خان اور آئین راہ سے مولانا عبدالصمد رفیقی حفظہ اللہ مراد ہیں